اور اس مدد کا باعث یہ ہے تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دے یا انہیں شکست خوردہ کر کے رسوا کرے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں